بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم وعلی علی و صحابی سب سے پہلے میں ادارہ الہدا کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ عزت بخشی اور یہ موقع عطا فرمایا کہ حدیث رسول اور سنت رسول علیہ والسلام کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کر سکوں یہ خطبات جن کی تعداد انشاءاللہ اللہ بارہ ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے اس میں علم حدیث کے فنی مباحث پر گفتگو بھی ہوگی علم حدیث کی تاریخ پر گفتگو بھی ہوگی اور محدثین کرام نے احادیث رسول علیہ صاحب والسلام کو جمع کرنے فراہم کرنے ان کا مطالعہ اور تشریح و تفسیر کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں ان خدمات کا بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ عموماً ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث کیا ہے اور حدیث کی اہمیت اسلام میں کیا ہے لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ علم حدیث فنی اعتبار سے کس کو کہتے ہیں حدیث اور اس سے ملتی جلتی اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے ان اصطلاحات کا استعمال اہل علم کے ہاں کن کن معنی میں ہوا ہے اس کی فنی تفصیلات سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے اس ادب واقفیت کی وجہ سے بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا سوال ہو فقی احکام اور شریعت کے مسائل کی تفصیلات کا سوال ہو شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو ان سب چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علم حدیث سے فنی واقفیت بقدر ضرورت لازمی ہے پھر جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے قرآن مجید تو ایک متعین کتاب ہے پورا قرآن مجید اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نہ اس سے باہر قرآن کا وجود ہے اور اس کے اندر سارا کا سارا قرآن سما گیا ہے لیکن ایسی کوئی ایک کتاب حدیث یا سنت کے بارے میں موجود نہیں ہے بہت سی کتابیں ہیں احادیث کے بہت سے مجموعے ہیں جن میں بہت سی احادیث ملتی ہیں اور ان سے سنت کا پتہ چلتا ہے اس لیے جب تک اسلامیات کے طلبا کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبا کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں حدیث کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادے کا طریقہ کیا ہے کسی حدیث کی کتاب میں اگر کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس کی روشنی میں قرآن پاک کو کیسے سمجھا جائے اس کے تفصیل قواعد اور ضوابط مقرر ہیں جس پر گزشتہ تیرہ سو سال سے لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن مجید اور ارشادات رسول سعود والسلام کو اس کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں یہ سمجھنا کہ قرآن مجید اور سنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی تسلسل کے آج جس کا جی چاہے جو معنی اس کو پہنا دے یہ تصور درست نہیں ہے قرآن مجید ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے معنی و مطالب سمجھائے صحابہ کرام نے قرآن مجید کے معنی و مطالب تعبین کو سمجھائے اور اس طرح سے نسل بعد نسل ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ دوسرے کے بعد تیسرا یہ پوری رہنمائی ہم تک پہنچی ہے اس میں ماضی میں اگر کوئی خلا پیدا ہو جائے خدا نخواستہ یا ہماری فہم میں کوئی ایسا خلل آ جائے کہ جس میں ماضی سے رشتہ کٹ جائے تو پھر قرآن مجید کی فہم میں بڑی غلطیاں پیدا ہونے کا امکان ہے ماضی میں ماضی قریب میں اور خود ہمارے ملک میں بہت سی گمراہیاں اس لیے پیدا ہوئیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو احادیث کے اس پورے علم اور فن کو قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کے ان سارے اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف عربی زبان اور اپنی فہم کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئی اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علم حدیث سے واقفیت ناگزیر ہے علم حدیث کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیلی گفتگو کل ہوگی لیکن اس ابتدائی تمہیدی گزارش سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم حدیث کی اہمیت علوم اسلامیہ میں بالعموم اور قرآن مجید کو سمجھنے میں بالخصوص کتنی ہے حدیث جس کو اس خاص فن کی اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں بہت سے معنی و مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں حدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں حدیث کے معنی نئی بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقع کے بھی ہیں نئی چیز نئی بات اہم اور قابل ذکر واقعہ یا کوئی گفتگو کوئی کلام اس کو عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں آپ نے مشہور ارشاد رسول رسات وسلام سنا ہوگا جس میں آپ نے فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ ایک جگہ ہے احسن الحدیث کتاب اللہ یعنی سب سے اچھی گفتگو سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے گویا حدیث اور کلام دونوں بعض دفعہ مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں آپس میں اختلافات ہوتے رہتے تھے ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی تو جو جیتنے والا قبیلہ ہوتا تھا جو جنگ میں کامیاب ہوتا تھا وہ اس کامیابی کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا اس کی تفصیلات اس قبیلے کے خطیبوں میں شاعروں میں اور قبیلے کے عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھی ان واقعات کو ایام العرب کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دن ان ایام مشہورہ کو احادیث بھی کہا جاتا تھا احادیث العرب یعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طور پہ اس کو بیان کرتا ہے یہ جو احادیث کا لفظ ہے یہ مخدوسا کی جمع ہے لیکن عام رواج محدثین کے ہاں یہ ہو گیا ہے کہ حدیث کی جمع احادیث استعمال کی جا رہی ہے اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احدوسا کی الف ہے دال واو سے گولتے احدوسا یعنی کوئی خاص بات یا کوئی ایسی نمایاں چیز یا ناول چیز جس کو لوگ یاد رکھیں اس کی جمع احادیث ہے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ احادیث اسی معنی میں استعمال ہوا ہے فجال نہ احادیث و مزک نہ ہوں کلب مزک ہم نے انہیں بھولے بسرے قصے بنا دیا گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعے کے اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ حدیث واحدم بل اسلام نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو حدیث کے معنی نئی بات یہ قدیم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ازلی اور ابدی ہے اس لیے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے قرآن مجید کلام قدیم ہے اور اگر وہ کلام قدیم ہے تو اس کے گویا مقابلے کے طور پر حدیث کو کلام حدیث یعنی نیا کلام قرار دیا گیا دونوں واحیہ الہی ہیں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں ایک کلام قدیم ہے جو قدیم سے چلا رہا ہے ایک کلام نو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کے زمانے حیات میں آپ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا اس لیے بھی علم حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فلیاتو بھی حدیث ممس اس جیسی ایک حدیث یا اس جیسا ایک کلام یا اس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے علم حدیث ایک خاص فن کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ تمام چیزیں یا وہ تمام امور جن کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی آپ کے افعال اور آپ کے احوال کی تحقیق کرنا ہو اس میں علامہ بدردین عینی ایک مشہور محدث ہیں صحیح بخارے کے شارے بھی ہیں اور مشہور فقی بھی ہیں انہوں نے علم حدیث کی تعریف کی ہے کہ ہوا علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال و احوال علم حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کے احوال یعنی حالات معلوم کیے جائیں علم حدیث کی تعریف میں محدثین میں شروع سے ایک اختلاف رہا ہے اختلاف یہ ہے کہ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال کا نام حدیث ہے یا صحابہ کرام کے اقوال افعال اور احوال کا نام بھی حدیث ہے پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال احوال اور افعال تو حدیث میں شامل ہیں لیکن تابین کے اقوال احوال اور افعال شامل نہیں ہیں کچھ اور حضرات کا کہنا ہے کہ تابین کے اقوال احوال اور افعال بھی حدیث میں شامل ہیں اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑا سا فرق واقع ہو جائے گا جو حضرات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو افعال اور اعمال کو حدیث قرار دیتے ہیں وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو میں نے عرض کی جو صحابہ اور تابعین کے اقوال افعال اور اعمال کو حدیث قرار دیں گے وہ اس میں صحابہ اور تابعین کے لفظ بھی شامل کر دیں گے لیکن اس اختلاف سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے علم حدیث کے ذخیرے پہ کوئی فرق پڑتا ہے علم حدیث کا ذخیرہ وہی ہے چاہے آپ یہ تعریف اختیار کریں چاہے وہ تعریف چاہے تیسری تعریف اس لیے کہ جو حضرات صحابہ کرام کے اقوال و ارشادات کو بھی حدیث قرار دیتے ہیں وہ اس لیے حدیث قرار دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ارشادات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور احوال کا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا صحابہ کرام کے رویے سے معلوم ہوتا ہے مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے ہر کام سو فیصد اس طرح کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو چاہے بطور سنت کے آپ نے کیا ہو یا بطور عادت کے یا بطور ذاتی پسند ناپسند کے کیا ہو جس کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہو اس کو بھی وہ اختیار کرنے کی اور پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اب حضرت اللہ ابن عمر کا اپنا فعل اس اعتبار سے تو ان کا اپنا فعل ہے کہ ایک صحابی کا فعل ہے لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص معاملے میں کیا رویہ اختیار فرمایا اس سے حضور کے رویے کی بالواسطہ نشاندہی ہوتی ہے تو اس مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال بھی افعال اور اور احوال بھی حدیث کا حصہ ہو جائیں گے یہ کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی لیکن ایسے بھی تھے جن کا علم حدیث سے اعترا نہیں تھا وہ زندگی کی اور سرگرمیوں میں اپنے وقت کو لگاتے تھے لیکن ان میں سے بہت سو کے رویے اور طرز عمل سے صحابہ کرام کے طرز عمل کی نشاندہی ہوتی تھی صحابہ کرام کے طرز عمل سے رسول اللہ اللہ صلی وسلم کے طرز عمل کی نشاندہی ہوتی تھی اس لیے علم حدیث کی تعریف میں یہ دونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں اب یہ تعریف تو ہوئی علم حدیث کی خود حدیث کی تعریف کیا ہے جس کا علم علم حدیث کہلاتا ہے حدیث کی مختصر ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے جو ایک بڑے محدث نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کل ما عظیفہ عل نبی علیہ السلاۃ وسلام فو حدیث ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت رکھتی ہے وہ علم حدیث ہے وہ حدیث میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کیسے ارشاد فرمائی حضور ارساد نے کوئی فعل کیسے فرمایا آپ کا طرز عمل کیا تھا آپ کی شخصیت ذات مبارکہ ہر چیز جس کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے وہ حدیث ہے یہ مختصر ترین تعریف علم حدیث کی ہے اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جس کی نسبت حضور کی ذات تک صحیح ہے اور وہ روایات بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے اور وہ روایت بھی شامل ہیں جن کی نسبت حضور سے اہل علم کی نظر میں درست نہیں ہے جو منسوب ہو گیا وہ حدیث میں شامل ہو گیا پھر حدیث کے درجے ہیں جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے معاشیات کا ایک موضوع ہے سیاسیات کا ایک موضوع ہے منطق اور فلسفے کا ایک خاص موضوع ہے ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے علم حدیث کا موضوع محدثین نے ذات الرسول علیہ من حیث انہ رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ علم حدیث کا موضوع ہے بعض اہل علم کو اس میں تعمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو علم حدیث کا موضوع قرار دیں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذات تو علم طب کا موضوع ہو سکتی ہے میڈیکل سائنس کا موضوع تو ہو سکتی ہے علم حدیث کا موضوع کیسے ہوگی لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس تعریف کے آخر میں شرط لگائی گئی تھی کہ من حیث رسول اللہ یعنی وہ اس حیثیت سے آپ کی ذات مبارک کا مطالعہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت میں آپ کی ذات گرامی کا مطالعہ یہ علم حدیث کا موضوع ہے بعض حضرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑا سا ہٹ کر قرار دیا ہے مفہوم اس کا بھی وہی ہے وہ کہتے ہیں کہ المرویات الحدیثیہ من حیث الاتصال والانقطاع کہ وہ تمام روایات و مرویات جو حدیث کہلاتی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی صنعت ذات رسالت ماں تک براہ راست پہنچتی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے ذات رسالت ماں تک یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں گویا بالواسطہ ذات رسالت میں آپ تک پہنچے یا بلاواسطہ ذات رسالت میں آپ تک پہنچے دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنتی ہے آپ نے حدیث سے متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے حدیث سنت اثر خبر یہ الفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یا ان کا ایک مفہوم ہے اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگو رہی ہے اور محدثین نے کلام کیا ہے لیکن دو باتیں آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں رکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے اور یہ صرف علم حدیث میں نہیں بلکہ علم تفسیر میں علم فقہ میں اصول فقہ میں تاریخ میں ہر فن میں یہ چیز مشترک ہے کہ اصطلاحات ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں اصطلاحات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پیدا نہیں ہوئی صاحب کرام کے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدا نہیں ہوئی تابعین اور تبا تابین کے دور سے اصطلاحات سامنے آنا شروع ہوئی اور جب علوم و فنون مدون ہوئے فنی اعتبار سے اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہوئی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں بہت سے الفاظ ان اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے اس لیے یہ چیز سامنے رہنی چاہیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایک لفظ بعد میں محدثین یا فقہا یا مفسرین کے ہاں اصطلاحی لفظ بن گیا اور وہ حدیث میں آیا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس اصطلاحی مفہوم میں آیا ہو وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ فلیات مسلی حدیث کا لفظ غیر حدیث یا غیر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے کہ یہ اصطلاح بعد کی ہے قرآن پاک میں یہ اصطلاح نہیں تھی ایک بات تو یہ یاد رکھے ان سب اصطلاحات کے بارے میں دوسری چیز یہ یاد رکھے کہ عربی کا ایک کلیہ ہے لا مشاہت فی الاصطلاح اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے آپ الہدا میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلا دی جائے تو سب لوگ کلاس میں آ جائیں اور ہری لائٹ جلا دی جائے تو کلاس سے نکل جائیں کلاس ختم ہو گئی آپ کو اصطلاح اختیار کرنے کا کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیوں رکھی ہے اس کا آس کیوں نہیں رکھا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کوئی لفظ مقرر کر لیں کہ جو باہر سے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے اس لیے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کا یا شک و شبے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ ہر عالم کو یا غیر عالم کو اپنی اصطلاحات وضع کرنے کا حق ہے لہذا مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے کچھ اصطلاحات کے بارے میں بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کے اس کو استعمال کیا ہے بعض اور حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کے استعمال کیا ہے جس کی تفصیل وقتاً فوقتاً آئندہ گیارہ دنوں میں آپ کے سامنے آتی رہے گی اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق لوگوں نے رکھا ہے حدیث اور سنت دو اصطلاحات مشہور ہیں قرآن پاک میں سنت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے سنت کا لفظ بھی آیا ہے حدیث اور سنت کے بارے میں علماء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک مفہوم میں ہیں جو حدیث ہے وہ سنت ہے جو سنت ہے وہ حدیث ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت اس کا ایک حصہ ہے حدیث تو ہر وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب ہو گئی جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں جس میں موضوع احادیث بھی شامل ہیں منکر اور شاز احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گی اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جو حدیث کی بنیاد سے ثابت ہوتا ہے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے شدہ طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا جو قرآن پاک کے منشا اور معنی کی تفسیر و تشریح کرتا ہے جو قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی دنیا میں عملی تشکیل کرتا ہے اس طریقے خاص کا نام سنت ہے پھر اگر سنت کی تعریف یہ ہو کہ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے قائم فرمایا جس طریقے کو قائم فرمانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ طریقہ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے یا صحابہ کرام کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے یا تعبین کے ارشادات سے بھی ثابت ہوتا ہے جو اختلاف حدیث میں تھا وہ اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے امام مالک جو مشہور امام المحدثین ہیں اور امام الفقہ بھی ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم صحابہ کرام اور تابعین ان تینوں کا طرز عمل اور ان تینوں کا طریقہ متباع شامل ہے آپ موتا امام مالک پڑھیں تو موتا امام مالک میں بارہا درجنوں نے سینکڑوں مقامات پر امام مالک نے ایک خاص عمل کو اپنی تحقیق میں سنت قرار دیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی یہ طرز عمل اختیار کیا کرتے تھے کبھی دلیل دی ہے کہ فلاں تابعی یہ کام کیا کرتے تھے ایک جگہ لکھا کہ یہ فلاں طرز عمل سنت ہے اس لیے کہ عبد الملک بن مروان کو میں نے یہ کرتے دیکھا یہ امام مالک کی رائے ہے کچھ حضرات ہیں جو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اور طریقہ کار کو سنت قرار دیتے ہیں صحابہ کرام کے طریقہ کار کو صحابہ کی سنت قرار دیا جائے گا ان کے نزدیک خلفہ راشدین کی سنت کو خلفہ راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں علم حدیث کا بالکل الگ مفہوم ہے اور علم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے سنت کی تعریف جن لوگوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متباع کا نام سنت ہے وہ طریقہ جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا وہ سنت ہے سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے حدیث کی اصطلاح تو اسلام نے دی ہے حدیث کا لفظ تو ان لغوی معنی میں نہیں تھا لغوی معنی میں یہ مفہوم نہیں تھا لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنی میں اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اگر آپ نے جاہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو تو جاہلی شاعری میں مشہور شاعر ہیں معلقات کے شعراء میں سے ایک ہیں لبید ابن ربیع العامری ان کا کہنا ہے وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ منما شرین سنت لہم آبا میرا تعلق اس گروہ سے ہے جن کے آبا و اجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے ولی کل قوم سنتوں و امام اور ہر قوم کی ایک سنت یعنی طریقہ متباع ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے یعنی میرے آبا و اجداد اتنے بڑے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ کار پورے عرب میں سنت بن گیا اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا یہاں سنت کا لفظ اسلام سے پہلے اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت یہ دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبد الرحمان ابن مہدی بھی ہیں عبد الرحمان ابن مہدی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک کے ان کا امام سفیان سوری کے بارے میں کہنا ہے سفیان سوری مشہور محدث ہیں اپنے زمانے میں امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے امیر المومنین فی الحدیث یعنی حدیث میں مسلمانوں کے امیر اور انتہائی صف اول کے اعلی ترین عظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں ان کے بارے میں عبد الرحمٰن ابن مہدی نے کہا کہ ابن سفیان سوری امام الفل الحدیث سفیان سوری حدیث کے امام ہیں ول اوزائی امام الفی سن امام اوزائی جو مشہور فقی ہیں سنت میں امام ہیں وہ مالک سنت الفی امام امام مالک جو معتا کے مصنف ہیں یہ دونوں کے امام ہیں سنت کے بھی امام ہیں حدیث کے بھی امام ہیں گویا انہوں نے ان دونوں کو بالکل الگ الگ مفہوم میں سمجھا ہے آپ نے حدیث کی اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث پر روایتی بحث کرنے کے بعد درایت کے نقطۂ نظر سے بحث کرتا ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے تو وہ یہ کہتا ہے کہ حاضل حدیث مخالف القیاس و سننا و لجما اس حدیث پر ہم اس لیے اس کے ظاہر پر عمل نہیں کریں گے کہ یہ قیاس سنت اور اجماع کے خلاف ہے ایک طرف حدیث ہے ایک طرف سنت ہے گویا سنت اور حدیث کو وہ متعارض مفہوم میں لے رہے ہیں یہ مثالیں میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث و سنت کو الگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے قرآن مجید میں بھی سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت کے لیے عادت کے لیے استعمال ہوا ہے سنت اللہ خلو قبل یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی جو اللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے کے لیے بھی قرآن پاک میں سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے مدینہ منورہ کو بعض لوگ دار و سننا قرار دیا کرتے تھے یعنی سنت کا گھر جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں یقیناً مدینہ منورہ دار و سننا تھا صحابہ کرام جن کے پاس سنت کا علم تھا منورہ ہی میں رہتے تھے مدینہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں مدینہ منورہ ہی سے صحابہ کرام دنیا کے گوشوں میں پھیلے اس لیے دار السنہ مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری اور طبیعی چیز ہے حدیث اور سنت کے ساتھ ساتھ حدیث اور اثر کی اصطلاح بھی ہے اثر علی سا را اثر کے لفظی معنی تو کوئی وہ نشان جو قدم کا کہیں پڑ جائے آثار قدم بھی کہتے ہیں یا کسی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑ جائے عربی زبان میں اس کو اثر کہتے ہیں اور تاثیر کا معنی کسی پر نشان ڈال دینا آپ نے کسی چیز پر اپنے انگوٹھے کا نشان ڈال دیا اس عمل کو عربی زبان میں تاثیر کہتے ہیں اثر کا لفظ بھی علماء اہل حدیث کے نظر میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے محدثین کی ایک جماعت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و اعمال و افعال کے لیے اثر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے آثار صحابہ و تابعین ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک مفہوم میں سمجھتی ہے اس کے نزدیک رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ارشادات اقوال و افعال اور اعمال اور صحابہ اور تابعین ان سب کے اقوال و اعمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اثر بھی کہتے ہیں علم حدیث کی اصطلاح میں اصطلاحات پر آگے چل کے بات ہوگی ایک اصطلاح ہے مرفوع مرفوع کے معنی جس کو بلند کیا گیا ہو جس کو اٹھایا گیا ہو بلند شدہ ایگزالٹڈ انگریزی میں ایگزالٹڈ جب آپ کہیں گے مرفو کے معنی بلند شدہ یا ایگزالٹڈ اس میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے جس میں راوی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے کر سراہتن آپ کی ذات مبارکہ سے اس کو منسوب کرتا ہے اس کو مرفو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری اصطلاح ہے یعنی ٹھہرا ہوا جو رک گیا ہو ہالٹڈ آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں جس کی نسبت صحابہ تک پہنچی ہے صحابہ کرام کے بعد آگے نسبت نہیں کرتے راوی بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے بیان کیا ان سے فلاں شخص نے بیان کیا انہوں نے فلاں صحابی کو یہ ارشاد فرماتے سنا اور پھر آگے وہ بات بیان ہوتی ہے اس کے بعد آگے نہیں اس بات کو موقف کہتے ہیں جو صحابہ کرام پر جا کے رک جائے جو لوگ اثر اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتی ہو تو اس کو حدیث کہا جائے گا اور اگر روایت صحابہ کرام پر موقوف ہو جائے یا تابعین پر موقوف ہو جائے تو اس کو اثر کہا جائے گا یہی فرق ہے خبر اور حدیث کے بارے میں خبر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے خبر کے معنی رپورٹ یا اطلاع ہر وہ اطلاع یا رپورٹ جو رسول اللہ صلی وسلم کے کسی ارشاد یا فعل یا کیفیت یا عمل کے بارے میں کسی نے دی وہ اصطلاح خبر بھی کہلاتی ہے حدیث بھی کہلاتی ہے اور یہ دونوں الفاظ انٹرچینجیبل بھی استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بدلے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ چار اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے یعنی حدیث سنت اثر اور خبر اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کرے لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعمال کریں تو یہ دیکھ لیں کہ ہم اسے کس سیاق و سباق میں استعمال کر رہے ہیں اور کس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں مثلا ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے ہم امام بخاری کے سیاق و سباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعمال کریں نہ کہ اپنی اصطلاح کو یہ بات درست نہیں ہوگی کہ میں خود اپنی ایک اصطلاح آج وضع کروں یا آپ وضع کریں اور اس کو امام بخاری کے سیاق و سباق میں استعمال کریں وہ امام بخاری کے نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی اس لیے ان چاروں اصطلاحات کا مفہوم پہلے دن سے واضح ہونا چاہیے علم حدیث جس کے بارے میں علم دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں جس سے دلچسپی خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جا رہی ہے یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد اور بے مثال علمی کارنامہ ہے یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو تو کل کی گفتگو میں ہوگی کل کے خطبے میں ہوگی لیکن اختصار کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا علم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنا اور اس کو ہر قسم کے شک و شبے سے پاک کر کے اس طرح منقع کر دینا ہو کہ پڑھنے والوں کو اس طرح یقین آ جائے جیسے آج سورج نکلنے کا یقین ہے جتنا یہ بات یقینی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اتنا ہی اس بات کو یقینی بنا دینا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر مبارک سے نکلی کہ نہیں نکلی یہ کاوش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد کاوش ہے دنیا میں بڑی بڑی دینی شخصیتیں گزری ہیں آج ایسی شخصیتیں موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں جن کے پیروکاروں کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے زیادہ ہے حضرت موسا علیہ والسلام کو جو لوگ مانتے ہیں ان کی تعداد ان سے بہت زیادہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں عیسائی بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی عیسائی مسلمان تینوں شامل ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی جر القدر پیغمبر کے اقوال و افعال اور اشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے ماننے والوں نے اس کا ایک لاکھوں اہتمام بھی نہیں کیا ایک کروڑواں اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات گرامی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جس پر آگے چل کر گفتگو تفصیل سے ہوگی نہ پہلے ایسے کسی فن کی کوئی مثال ہے نہ آگے چل کے کوئی مثال ہے انسانی عبقریت یعنی انسان کا جو جینیس ہے اس کا اظہار دو طریقوں سے ہوتا ہے کسی علم و فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دو انداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے ایک انداز تو وہ ہے جس کو آپ تخلیقی عبقریت کہہ سکتی ہیں یعنی کریٹو جینیس تخلیقی عبقریت سے مراد یہ ہے کہ ایسا جینیس یا ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کر علوم و فنون کے میدان میں ایسے کارنامے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں انسانی عقل اس کو دیکھ کے حیران رہ جائے مسلمانوں میں کریٹو جینیس کا اعلی ترین نمونہ علم اصول فقہ ہے اصول فقہ سے بڑھ کر کریٹو جینیس کی مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینیس کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے اب کریت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو کہہ سکتے ہیں اکومولیٹو جینیس یعنی معلومات اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنے وافر انداز سے فراہم کر دی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت میں دنگ رہ جائے علم حدیث مسلمانوں کے کیومولیٹو جینیس کا بے مثال نمونہ ہے کوئی اور فن انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہے جس میں معلومات کا کے امبار معلومات کے پہاڑ اور معلومات کے سمندر اس طرح جمع کر دیے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کیے گئے آئندہ گیارہ دنوں کی گفتگو سے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا لیکن ایک چیز جس کا اعتراف ایک بڑے غیر مسلم مستشق نے کیا اسپرینگر کا آپ نے نام سنا ہوگا جرمن مستشق تھا ہمارے ہندوستان بر صغیر میں بھی کافی رہا اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا فن رجال کا جب اس نے مطالعہ کیا فن رجال پر الگ سے ایک دن گفتگو ہوگی یعنی علم حدیث کے راویوں کا علم جب اس نے علم رجال کا مطالعہ کیا تو وہ دنگ رہ گیا یہ دیکھ کر کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو یقینی بنانے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے چھ لاکھ انسانوں کے حالات جمع کیے گئے چھ لاکھ انسانوں کے حالات اس لیے جمع کیے گئے کہ وہ چھ لاکھ انسان بالواسطہ واسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے عمل میں شریک تھے اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں یہودیت کی تاریخ میں کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پورے دو ہزار سال کی تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتائیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچایا ہو تو شاید اول تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے اور سمجھ میں آ جائے تو پچیس تیس آدمیوں سے یا شاید پچاس چالیس آدمیوں سے زیادہ کے نام وہ آپ کو نہ دے سکیں مسلمانوں میں چھ لاکھ روات کے نام اس وقت محفوظ موجود ہیں اور ابھی یہ ساتھ والے کمرے میں کچھ دیر انتظار کے لیے بیٹھا یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس کمرے میں کئی لاکھ انسانوں کے حالات محفوظ ہیں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا ان کی آنکھیں اس شرف سے مشرف ہوئیں ان کے کان اس اعزاز سے معزز ہوئے اس لیے سب سے پہلے ان کے حالات جمع کرنے پر توجہ دی گئی اور آج صحابہ کرام کے تذکرے پر جو کتابیں ہیں جن کی تعداد ایک دو نہیں ہے درجنوں ہیں ان میں کم و بیش بارہ سے پندرہ ہزار صاحب کرام کا تذکرہ موجود ہے اس کی کوئی مثال آج کی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی اس وقت بھی نہیں مل سکتی کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھیوں کا شرکا کا اور اس کے اصحاب کا تذکرہ جمع کیا گیا ہو اور بارہ ہزار پندرہ ہزار افراد کا تذکرہ اس لیے جمع کیا گیا ہو کہ یہ فلاں شخص کے اصحاب اور فلاں کے ساتھی ہیں اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات یا رہنمائی مل سکتی ہے اس نقطہ نظر سے آپ جتنا غور کریں جس پر آگے چل کے تھوڑی سی بات ہم کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرد علم ہے جس کی کوئی مثال نہ دنیا کے مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے نہ غیر مذہبی علوم کی تاریخ میں ملتی ہے مذہبی علوم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی مذہبی شخصیت کے ارشادات کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں یہ چار انجیلیں جن کو عیسائی مستند انجیلیں مانتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوان عمریاں اور آپ کے اقوال اور ارشادات کے مجموعے ہیں اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے یہ بات بہرحال اتفاق کے ساتھ سب مانتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کا اور ارشادات کے کچھ مجموعے ہیں لیکن ان مجموعوں سے آپ فہرست مرتب کریں تو دو سو ڈھائی سو سے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں ملے گا سارے ارشادات سب ملا کر ان کی تعداد دو سو ڈھائی سو سے زیادہ نہیں ہوگی کنز المال جو ہمارے بر صغیر کے مشہور محدث علامہ سید علی متقی ہندی کی تصنیف ہے اس میں انہوں نے باون ہزار ارشادات گرامی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے جمع کیے علامہ جلال الدین سیوتی جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموعے احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث یکجا ایک کتاب میں جمع کر دی جائیں اس میں انہوں نے یہ تعداد ستر ہزار کے لگ بھگ پہنچائی اور وہ اس کام کو نامکمل چھوڑ کے رخصت ہوئے مکمل نہیں کر پائے ان کی کتاب جم الجوام یا الجام الکبیر کے نام سے مشہور ہے اس طرح سے جو بڑے مجموعے ہیں جن میں تعداد ساٹھ ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار تک دستیاب ہے مقررات نکال دیے جائیں تو رفلی پچاس ہزار کے لگ بھگ یہ ارشادات بنتے ہیں اتنا بڑا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال و ارشادات کا کسی مذہبی یا غیر مذہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے اس لیے خالص علمی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی مذہبی یا دینی جذبے سے بھی علم حدیث کو حاصل نہ کرنا چاہے جو بڑے افسوس کی بات ہوگی لیکن خالص ایک علمی دلچسپی کے لحاظ سے بھی یہ مضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ منفرد واقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث سیاح کا موجود ہے اس کی ثقاحت یعنی اتھینٹسٹی کس درجے کی ہے اس پر ایک خاص گفتگو میں بحث کی جائے گی لیکن اس غلط فہمی کو آج ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے کہ علم حدیث کے ثبوت میں کسی بھی اعتبار سے شک و شبے کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی بر صغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اردو انگریزی عربی فارسی جن کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کیے جائیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کمزور کیا جائے بدنیتی سے ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کر دے لیکن یہ یا تو بہت پرلے درجے کی غلط فہمی اور کم علمی ہے یا انتہائی بدترین قسم کی بدیانتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کیا جائے کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جو طور طریقے ہو سکتے ہیں انسانی ذہن اور دماغ میں آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو محفوظ رکھنے کے لیے محدثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کیے اور ان طریقوں سے محفوظ ہو کر علم حدیث منقع ہو کے ہم تک پہنچا ہے دنیا کے کسی علم پر اتنے بڑے انسانی دماغوں نے اور اتنی غیر معمولی یادداشت رکھنے والے انسانوں نے مسلسل غور و خوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پر غور غور و خوض ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر سینکڑوں پہلوؤں سے لاکھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یہ غور چودہ سو برس سے مسلسل چلا آ رہا ہے ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اس وقت بھی دنیا بھر میں جاری اور ساری ہے اور نئے نئے اہل علم نے نئے نئے راستے اور نئے نئے رجحانات علم حدیث پر غور و خوض کے سامنے رکھے ہیں جن پر میں سب سے آخری خطبے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ علم حدیث اسی طرح کا مستند علم ہے جیسے کوئی انسانی علم مستند ہو سکتا ہے اس علم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احادیث مبارکہ کو جس طرح محفوظ کیا گیا وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح قرآن مجید قطعی اور یقینی ہے صرف ایک فرق کے ساتھ کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں احادیث کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کرایا احادیث کو حضور نے اس ترتیب سے محفوظ نہیں کرایا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیا احادیث کو بہت سے صحابہ نے زبانی اس طرح یاد نہیں کیا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس ایک فرق کے ساتھ احادیث اور سنت اسی طرح مستند اور محفوظ ہیں جس طرح سے قرآن مجید مستند اور محفوظ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا اور آئندہ بھی افسوس ہے کہ ہمیں شاید سننے کا موقع ملے کہ اس وقت احادیث کے جتنے مجموعے ہیں یہ سب کے سب بعد میں لکھے گئے صحیح بخاری تیسری صدی ہجری میں لکھی گئی صحیح مسلم ابو داؤد ترمیزی نسائی یہ سارے مجموعے تیسری صدی ہجری کے ہیں اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ محدثین نے سنی سنائی باتیں قصے کہانیاں جو بازار مشہور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے مسلمانوں نے عقیدت مندی میں ان کو مان لیا اور یہ چیز بطور حدیث رسول کے مشہور ہو گئی یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی اس پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ان میں سے کوئی غلط فہمی جس کی تائید میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے ایک بات بھی درست نہیں ہے یہ ایک ایسا وہمی اور فرضی قسم کا خیال ہے جس کی نہ کوئی عقلی بنیاد ہے نہ علمی بنیاد ہے علماء اسلام نے خاص طور پہ بیسویں صدی میں بہت سے علماء حدیث نے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے اور اس غلط فہمی کی اس طرح تردید کر دی ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی علم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں وجود میں آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ارشادات کو سننے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت فرمائی احادیث میں یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ نظر اللہ عمران سمیا مقالتی فا و آ وحا و اداحا کما سمیا یہ روایت مختلف الفاظ میں مختلف صاحب کرام نے نقل کی ہے اور تقریباً تمام محدثین نے اس کو مختلف الفاظ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے اور یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کا مستحق بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے اور یہ یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کا مستحق بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا اگر کوئی شخص ایک حدیث کی یاد کر کے اس نیت سے دوسرے تک پہنچا دے کہ وہ اس شادابی کی خوشخبری کا مستحق ہو جائے تو انشاءاللہ اس شادابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے مختلف ویریشن آئے ہیں مختلف الفاظ بھی یہ تیار یاد ہوئی ہے بعض جگہ آپ نے فرمایا کہ روپا مبلغ او عام انسان ہے اور اس کی مثالیں آپ کو بہت نظر آئیں گی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث بیان کی جس کو بیان کی اس نے زیادہ دلچسپی سے اس کی حفاظت کی نسبت آپ کی آپ نے بیان کر دی اور آپ کو کسی وجہ سے یاد نہیں رہی آپ بھول گئی جس سے بیان کی تھی اس نے یاد رکھا اور آگے سینکڑوں ہزاروں تک پہنچا دیا آپ نے شاید نہ پہنچایا ہو تو اس کا امکان ہے کہ آپ کے بجائے وہ زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکے اور رتبہ مبل او عام انسان نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کو پہنچایا گیا ہو وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں ایک جگہ ارشاد ہوا سکھ بحاب علاب ہوا فہم بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فخر اور دانائی کی بات یہ دین میں گہری سمجھ اور شعور کی بات جو آپ نے پہنچائی یہ کسی ایسے کو پہنچائی ہو جو زیادہ سمجھ رکھتا ہو وہ اس کے وہ معنی اور مطالب نکال لے جو معنی اور مطالب آپ کے ذہن میں نہیں آئے ایسی مثالیں میں نے خود دیکھی اپنی زندگی میں بارہا کہ آپ نے علم حدیث کا ایک خاص نقطہ بیان کیا اور جس سے بیان کیا اس نے اس کے وہ معنی نکالے جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے تھے میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا ہمارے ملک کے مشہور دانشور اور قانوندان تھے ایک ابروہی مرحوم ایک مرتبہ کسی معاملے میں مجھ سے وہ تبادلہ خیال کروا رہے تھے تو میں نے اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں ایک حدیث ان کو سنائی جو پہلے انہوں نے نہیں سنی تھی انہوں نے اس کو نوٹ کیا بڑے خوشی کے ساتھ یاد کیا اگلے دن کسی موضوع میں ان کو لیکچر دینا تھا جس کی تیاری کے لیے مجھ سے کر رہے تھے انہوں نے وہ حدیث بیان کی اور اس کو اتنے خوبصورتی سے اور اتنی جامعیت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ فروغ حامل فکن نیلام ہوا قوم کو بعض اوقات دانائی کی بات جو بیان کرنے والا اس دانائی تک نہیں پہنچ سکتا جس تک وہ آدمی پہنچ جاتا ہے جس بات نے بیان کیا حدیث رسول کی یہ جو بشارت تھی میرے سامنے خود آگے میں نے خود دیکھی ایک جگہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے شادی فرمایا اور یہ ہم سب کے لیے ہے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ مرحم اللہ اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت کرو میرے خلفا پر رحمت کرو کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کے خلفا سے کون لوگ مراد آپ نے فرمایا کہ الجی نے ممباٹ میرے خلفا سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے یارم نہ احادیثی میری حدیثیں روایت کریں گے وہ الناس اور لوگوں کو سکھائیں گے یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا علم حاصل کریں اور اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں جن کے لیے حضور نے رحمت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ مرحم خلفا اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت فرما اس میں ہر وہ شخص شامل ہے اور اگر مجھے تھوڑی سی تفسیر کرنے کی اجازت ہے حدیث کی تو احادیث کا لفظ جمع کے سیزے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین کے عدد کو جمع کہتے ہیں تو اگر کم سے کم تین حدیثیں یاد کر لیں کم از کم تین حدیثیں یاد کر لیں اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیں تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے عربی زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ جمع کی دو قسمیں ایک جمع مقصد ایک جمع قلت ایک جمع کثرت جمع کثرت جو ہے اس کا اطلاق کم از کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنے پر بھی ہو تو اگر یہ جمع کثرت بھی ہو تو کم از کم نو حدیثیں ہوں تو احادیث کا لفظ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے تو تین یا نو حدیثیں بھی اگر انسان یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دے تو وہ یقیناً حضور کے جانے تینوں کے زمرے میں شامل ہو جائے ایک اور جگہ حضور نے بشارت کی اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں قرآن پاک کا علم بھی آپ نے حاصل کیا حدیث کا علم بھی آپ نے حاصل کیا اور اگر اسے لوگوں تک پہنچا دیا دیانت دارے کے ساتھ تو اس بشارت میں بھی آپ شامل ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ میں تو حاضر علم بالکل خلب حدود ہوں یہ انکونان و تاہف الغالب و امتحان المسلین و تعبیر الجاہدین یہ علم یعنی یہ علم دین جو میں لے کر آیا جو قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے اس کو ہر قوم کے بعد یا ہر گروہ کے بعد وہ لوگ اٹھائیں گے جو سب سے زیادہ عدل والے ہوں گے اردو زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے پتہ نہیں پنجابی میں یہاں اسمان ہوتا ہے کہ پیڑھی کہتے ہیں اس کو پیڑھی یعنی پیڑھی کہتے ہیں ہر نسل کا جو ایک ایک جنریشن ہے ایک کلاس آف ون جنریشن تو خلف کے معنی پیڑھی یعنی ہر پیڑھی میں جو عادل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے ان کے تین کام ہوں گے یعنی فون آئین و تحریف الغالی یعنی فون آئن و تحریف الغالی و امتحان المبتلین و تعبیر الجاہل اس علم میں غلوب کرنے والے انتہا پسندی اختیار کرنے والے شدت پسندی اختیار کرنے والے جو چیزیں اس کو پہنا دیں گے جو معنی پہنا دیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے یعنی انسونان و الغالی آپ کو معلوم ہے کہ دین میں غلوب اور انتہا پسندی پیدا ہوتی رہی ہے ہمیشہ کچھ لوگوں پیدا ہو جاتی ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سختی سے نمائند کی ہے قرآن پاک میں غلوب کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا حدیث میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا دین کے معاملے میں اس حد سے آگے جانا جو اللہ اور رسول نے مقرر کر دیا یہ غلوب یعنی عام تحریف الغالب غلوب کرنے والوں کی تحریف کو دور کرتے رہیں گے اس کی نفی کرتے رہیں گے وہ امتحان المسلی اور باطل پرست لوگ جو گھر گھر کر چیزیں دین میں منسوخ کریں گے اس کی بھی نفی کرتے رہیں گے یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے کہ ایسے باطل پرست لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے جن کا اسلام پر نہ ایمان ہے نہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق رہا لیکن چونکہ مسلمان دین کے حوالے سے بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے باطل خیالات کو دین کے نام سے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تو باطل پرستوں کی ایجادات کو بھی وہ دین سے دور کرتے رہیں گے و تعویل الجاہدین اور جاہد لوگوں کی تعویل سے جاہد لوگ تب علم لوگ قرآن و سنت کی نصوص کو وہ معنی پہناتے رہتے ہیں جو معنی قرآن و سنت کی مراد نہیں ہوتی اور اس تان کے دور کی تعویلیں کر کے دور تعویلات کے ذریعے کچھ چیزیں قرآن پاک میں سنت کے ثابت کرتے ہیں جو قرآن سنت کا منشا نہیں ہے آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ گمراہی اس تین طریقوں سے آتی ہے تحریف الغالی امتحان المبدین اور طاہیر الجاہدین اگر اہل علم موجود ہوں جو ان تینوں چیزوں کی تردید کرتے رہے اور ان تینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہے تو ان میں دین اسی طرح منقع رہتا ہے جس طرح آج تک منقع چلا آ رہا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن قرآن مجید کے معنی اور تعبیر و تشریح کی حفاظت ہم سب کے ذمہ ہے اور قرآن مجید کی معنی اور تعبیر و تشریح کی حفاظت کے بہت سے طریقوں میں سے سب سے بڑا طریقہ اور سب سے اہم طریقہ سنت اور حدیث کی حفاظت کی لہٰذا قرآن مجید کی حفاظت کا ایک اہم باپ ایک اہم میدان اور مورچہ سنت اور حدیث کی حفاظت کی حدیث اور سنت ایک منفرد پن ہے جس کا آغاز جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھنا اور محفوظ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے صحابہ کرام نے اس فضیلت کے حصول کے لیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اس کام کو شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے شاگردوں میں تابعین میں ایسے بزرگوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب ہے جنہوں نے احادیث کے مجموعے مرتب کی اور تعبین کے شاگرد یعنی تبا تعبین میں تو ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جن کے مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے سینکڑوں مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں اور دستیاب ہیں لہٰذا یہ سمجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پر تین سو سال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے رسم و یابش سب کے جمع کر دیا یہ درست نہیں اس پر تفصیل سے آگے چل کے بات کریں گے مثالوں سے میں کروں گا کہ کیسے یہ چیز محفوظ ہوئی لیکن ایک بات یاد کہ کسی چیز کو محسوس رکھنے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے حدیث اور سنت کو محسوس رکھنے کے لیے اختیار کیے گئے صاحب کرام میں سے ابھی میں نے کیا پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور اسلام کے حیات مبارکہ میں آپ کے ارشادات کو لکھا ان میں سے حضرت ابو بھی شامل ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بلاس بھی شامل ان میں حضرت سعد عبادہ بھی شامل اور کئی حضرات شامل ہیں جن پر آگے چل کے تفصیل سے بات کریں گے یہ حضرات رسول اللہ وسلم کے ارشادات کراچی کو تحریر کیا زبانی یاد کیا کرتے اس زبانی یادداشت کو اپنے ذاتی ذخائر سے چیک کرتے رہتے ذخائر سے چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افراد موجود تھے جو تھوڑی سی بھی بھول چوک یا کمزوری اگر پیدا ہوتی تو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں جس اس سے اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے حساس تھے اور کتنے متشدد تھے اس معاملے میں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوخ نہ ہو جس کے بارے میں پورا یقینی طور پر یہ نہ طے کر لیا گیا ہو کہ اردو کی زبان مبارک سے ایسا ہی جاتا تھا الطبو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ حدیث بیان فرماتے رہے ممکن حدیث کا سب سے بڑا نشانہ آبی کی ذات گرامی ہوتی ہے اس پر بھی الگ سے ایک دن کریں گے مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے اس زمانے مروان عبد الحق سے مشہور تابی بعض لوگوں نے شبار صحابہ میں شامل کیا ہے لیکن تابی ہونے پر اکثریت کا اتفاق ہے وہ مدینہ کے گورنر تھے عبد عبدالعزیز کے زمانے مدینہ کے گورنر تھے شروع دور تو اپنی گورنری کے زمانے وہ کبھی کبھی حضرت کے در سے حدیث میں جا کے بیٹھا کرتے بعض احادیث انہوں نے سنی ان کے یاد کر لی اس کے بعد وہ گورنری سے معذور ہو کے کہیں اور چلے گئے اور طویل لرسے کے بعد خلیفہ ہوئے خلیفہ بننے کے بعد حج کے لیے آنا ہوا مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت رحرا کے درخت جا کے بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ان کی یادداشت کے لکھ کے حساب سے ابو رحرا سے روایت حدیث میں کوئی تفاوت پیدا ہو رہا ہے جو پہلے بیان کیا تھا آج اسے مختلف بیان کر انہوں نے تبورہرا سے کچھ نہیں کہا سبورہرا یہ کہا کہ آپ میں کسی وقت حدیث سننا چاہتا ہوں آپ کو خاص سیشن لیے گا پورا انجان کی ان کے لے گئے اپنے ساتھ ایک کاتب کو لے گئے لکھنے والے کو اور خاموشی سے یہ کہا کہ یہ احادیث تم لکھتے رہو جو بیان کا بیان کرتے گئے یا لکھتے گئے احادیث لکھ کے اپنے ساتھ لے گئے ایک سال کے بعد دوبارہ آنا ہوا اپنے ساتھ اس کاتب کو بھی ساتھ لائے اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی ساتھ لائے اور مرانا سے کہا کہ ذرا وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرما دی انہوں نے وہ احادیث دوبارہ بیان کی کاتب ایک ایک کر کے چیک کرتے رہے کاتب کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے ایک حرف زیادہ کہا نہ ایک حرف کم کہا کہ اس طرح پچھلے کے ساتھ سنائی تھی اس طرح سے کیوں کی دور سنا تھی اس پر بھگوان نے کہا کہ بتایا کہ میں نے یہ ٹیسٹ کرنا چاہا تھا اور مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ کی یادداشت میں تو فرق واقع ہوا ہے اس لیے میں نے چیک کیا بالکل صحیح لکھا اچھا، برائے نے کہا کہ اگر ایک نقطے کا کوئی فرق نکلتا تو میں آج کے حدیث دان کرنا کرتا خلیفہ کو لے کے اپنے مکان پر گئے وہ سارے رجسٹر کو دکھائے کہ یہ وہ کاغذات ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زندگی میں لکھے تھے اور میں ان کو روزانہ چیک کرتا ہوں روزانہ یاد کرتا ہوں اور جب کوئی حدیث بیان کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو پہلے ہی ذخیرے سے اپنی یادداشت کو تازہ کر دیتا ہوں پھر آپ نے بیان کروایا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کا میرا معاملہ یہ تھا کہ سارے صاحب کرام اپنے کاروبار میں جایا کرتے تھے کسی کے خاندان تھا کسی کی برادری تھی کسی کی زمینیں تھی میرا کچھ نہیں تھا میں تو مسجد نبی میں رہتا تھا اور آسان صبح میں رہتا میرا کوئی نہ روزگار تھا نہ ملازمت تھی رسولہ صاحب نے کھانے کو بھجوا دیا تو میں نے کھا لیا حضور جب مسجد لاتے میں جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا ہر بات سنتا رہتا تھا ایک دن میں نے عرض کیا کہ رسول آپ ارشادات فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتے کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کرے کہ مجھے یاد رہا تو آپ نے دو باتیں ایک ساتھ ایک کہا کہ ذرا اپنی چادر مجھے دو تو میں نے اپنی چادر دے کر پھیلا دی آپ نے وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھ کے اس چادر پہ پھونکا اور اس نے گرا اس طرح لگا دی جیسے کوئی چیز رکھ کے گرا لگائی جاتی کہا کہ یہ لے لو ایک تو یہ فرمایا دعا کا خاص طریقہ کیا فرمایا دوسرا آپ نے فرمایا اس ٹائم نہیں اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو یا اپنی کتابیں مختلف الفاظ آئے ہیں کتابت یعنی علم کو کتابت کے ذریعے قید کر دو بند کر دو اس کو محدود کر دو کتابت کے ذریعے اس وقت سے میں لکھنے لگا اور جو آپ فرماتے تھے میں لکھتا رہتا تھا اس کے بعد سے کوئی چیز میں نہیں بھولا جو آپ نے فرمایا میں نے سنا میرے ہاتھ سے میں ہمیشہ محفوظ رہا لیکن میں نے اس کو لکھ لیا اور یہ سارا ذخیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا جو آخری ساڑھے تین سالوں کا آخری ساڑھے تین سال وہ اردو کی خدمت میں رہے اور جو لکھتے رہے جو سنتے رہے وہ لکھتے رہے یہ گویا صحابہ کرام کے زمانے کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز شروع ہو گیا پھر تعبیر کے زمانے میں ایک مور آگے بڑھا تبا تعبیر کے زمانے میں بڑھا پھر تدوین کا دور آیا تدوین علم حدیث کی کیسے ہوئی اس پر ایک الگ گفتگو ایک دن کریں گے لیکن جب یہ سارا ذخیرہ مرتب ہو گیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب کیا اور نئے سے نئے مجموعے ہمارے سامنے آئے آج کون بہت سے مجموعے ہمارے سامنے آئے ہیں روز آتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا مجموعہ حدیث کا آتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ان سارے مجموعوں میں جو موضوعات بیان ہوئے ہیں وہ کیا یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہم دس موضوعات میں تقسیم کریں ان دس موضوعات کی فہرست بیان کر کے میں گفتگو آج ختم کروں گا کافی بات کل کریں گے ان دس موضوعات کو بعض محدثین نے آٹھ موضوعات میں تقسیم کیا ہے اور یہ ابواب سمانیہ کہنا ہم سمجھنے کی خاطر اس کی تعداد دس بارہ پندرہ کر سکتے ہیں یہ کوئی متعین چیزیں سمجھنے کی خاطر ہے محتسین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار کیا ہے اور یہ ابواب سمانیہ کہنا سب سے پہلے عقائد نمبر ایک نمبر دو احکام نمبر تین آداب جس کو آپ اخلاق بھی کہہ سکتے ہیں آداب و اخلاق نمبر چار رحاق رے بڑا خاک علی بڑا خاق رحاق سے مراد وہ احادیث ہے جو انسان کے دل میں رقت قلب پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہے جن سے تعلق ماندہ پیدا ہو خشیت الہی پیدا ہو دلوں میں نرمی پیدا ہو دلوں کی سختی دور ہو ان موضوعات سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو رحاق کہتے ہیں کتاب الرقاق حدیث کی تمام کتابوں میں صحیح بخاری میں زندگی میں اور اکثر بڑی کتابوں میں اس اس سے متعلق آپ کو اب بات ملیں گے پانچواں تفصیل کئی بخاری فرمیزی مسلم ان میں سے ہر کتاب میں آپ کو تفصیل کے بات ملیں گے چھٹا تاریخ اور سیت یعنی انبیاء کا تذکرہ سابقہ اقوام کا تذکرہ سابقہ اقوام کے واقعات شمائل شمائل یعنی رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اپنے عادات و فسائل جس کو لوگوں نے الگ کتابوں کی شکل میں بھی جمع کیا ہے شمائل اتنی مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی دیکھی ہوگی ہر حدیثی کتاب میں شمائل پر الگ سے باب ہوتا ہے جس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں بطور آپ کے جسمانی وجود کے بھی آپ کے عادات و فسائل کے بارے میں آپ کے لباس مبارک کے بارے میں اور جو چیزیں آپ کی ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں شمائل کے اباب میں بحث ہوتی ہے فتن سے بے نور یعنی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا تھا متنوع کیا تھا کہ یہ راستے فتنے کے راستے ہیں اس سے بچا جائے ان راستوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی جس سے بچنے کا حکم ہے ان راستے پر چلنے کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہونے کا امکان تھا ان خرابیوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی یہ ایک الگ افواب ہے پھر مناقب اور مخالف یعنی صاحب کرام کے مناقب یا فضائل حضور کے جو مخالفین ہیں ان کے مسالف ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی اسی طرح سے بعض قبائل کے مناقب آپ نے بیان فرمائے انصار کے فضائل بیان فرمایا قریش کے فضائل بیان فرمائے مختلف اقوام کی خوبیوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی بعض اقوام میں کوئی کمزوری تھی اس کی نشاندہی فرمائی اس لیے کہ لوگ اس سے بچیں خرابیوں کو حاصل کریں اور برائیوں سے بچیں اور دسواں قرمان کا اشراف افواہ یعنی قیامت کی علامات اشراف افواہ شرط علامت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں اور اشراف اس کی جمع ہے شرط کی جمع اگر شروع تو شرائط آئے تو اس کے معنی وہ شرط یعنی کنڈیشن کے معنی میں اور شرط کی جمع اگر اشراط آئے تو اس کے معنی علامت کے جن لوگوں نے ابواب سمانیہ پہ ان کو تقسیم کیا ہے وہ یہ ابا بیان کرتے ہیں عقائد احکام آداب و شمائل ایک جگہ رقاق و اجیہ ایک جگہ تفسیر ایک جگہ فضائل ایک جگہ فتن اور اشراط الصحا ایک جگہ تو یہ آٹھ افواب انہوں نے الگ بیان کیے ہیں اور اب اباب آٹھ ہو یا دس ہو یا پندرہ ہو یا بیس ہو لیکن یہ عنوانات ہیں جس میں علم حدیث کی کتابیں تقسیم ہوئی علم حدیث کی کتابوں کی الگ الگ قسمیں ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کہلاتی ہے صحیح مسلم کہلاتی ہے ابو داؤد کی کتاب سنن ابو داؤد کہلاتی ہے امام احمد کی مسند امام احمد کہلاتی ہے قبرانی کی موجم کہلاتی ہے تو یہ موجم مسند صحیح جامع سنن اس میں فرق کیا ہے اس سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے یہ حدیث کی ترتیب کیا الگ سکتے ہیں لیکن حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ان سب موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہو وہ کتاب الجامع کے الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی صحیح بخاری جامع ہے صحیح مسلم جامع ہے ترویزی کی کتاب جامع ہے جامع ترمیزی اس میں یہ آٹھ سے آٹھ اخباب آئے بقیہ کتابوں کی ترتیب اور ہے اس پر کل ان شاء اللہ ترتیب ہوگی یہ علم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت ایک عام طالب علم کے لیے پھر ایریات اور مذہبیات کے طالب علم کے لیے اور پھر قرآن مجید اور اسلامی علوم کے طلبا کی کیا اہمیت ہے علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چند اشارے یہ کل کی گفتگو کا معاف ہوگا سوالات اگر لوگوں کی غلط فہمی کو کس طرح دور کیا جائے کہ آج آج اس ضعیف یہ اشارہ میری بارہ دن کی گفتگو سے آپ کو خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لیے یہ لوگوں کو بتانا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی اس کی بنیاد کیا ہے جو لوگ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں اس کی واضح تعریف کیا بتاتی ہے جو لوگ حدیث و سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد تو وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے کسی قول فیل یا حالت کی نشاندہی ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے ان لمن آماد یہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ایک ساز گرامی ہے کہ نولاحمالوں کی بنیاد لیکن سنت سے مراد وہ طریقہ ہے متبعہ جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہو اور جس کو آپ نے لوگوں کو سکھایا ہو مثال کے طور پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب مسلمان رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیسے طرز عمل اختیار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جب مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ جو مجموعی طور پر نماز کی ادائیگی کا حکم ہے یہ سنت ہے اور اس حکم کی تشریح و توضیع کے لیے کوئی انڈیویجول روایت آئی ہے تو وہ حدیث ہے گویا حدیث تو وہ روایت یا رپورٹ ہے اور اس کے نتیجے میں جو ترجیح پر سامنے آتا ہے وہ سنت ہے یہ ان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث سنت کو الگ الگ قرار دیتے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ رائے زیادہ درست ہے ممکن ہے غلط ہو مجھے اپنی رائے پیش اشتہار ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ رائے زیادہ درست ہے جو یہ کہتی ہے کہ علم حدیث تو ایک عام لفظ ہے ان پہ حدیث میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات سے ہیں پھر ان میں وہ چیز جو ثابت اور طے شدہ ہے جس کے بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ ایسا ہی تھا اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور اس سے امت کے طرز عمل کی تشکیل ہوتی ہے وہ سنت ہے جن میں حدیث میں کچھ چیزیں ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مثال کے طور پر صحیح بہ حدیث جو بہت کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس کی اردو سے نسبت کمزور ہے حدیث تو ہے وہ اس کو حدیث کہا گیا لیکن ضعیف ہے اس لیے وہ سنت میں شامل نہیں اس لیے حدیث عام ہے سنت خاص ہے یہ میری ذاتی رائے ہے یہ بھی غلط ہو لیکن یہ تین نقطۂ نظر ہیں حدیث و سنت کے سب کے بارے میں آپ کا جو بھی چاہے نقطۂ نظر اختیار کریں اس طرح کی بات ہے تام شاہ اس طرح اصطلاح اصطلاح میں جو اختلاف نہیں ہونا چاہیے خبر کے بارے میں پلیز دوبارہ بتا دیں خبر کے لفظی معنی تو ہے اطلاع یا رپورٹ اردو میں بھی جو خبر کے معنی میں آتے ہیں آپ کو سنا ہوگا نیوز لیکن خبر کا لفظ بھی اصطلاحات حدیث کے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یعنی ہر وہ روایت جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے کسی قول فیل یا عمل کو بیان کرتی ہے وہ روایت وہ اصطلاحات خبر کہلاتی ہے اس اعتبار سے خبر اور حدیث مترادم ہے خبر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے قول کے بارے میں ہو میں نے مثال دی نمل اعمال بنیاد آپ کے کسی فیل کے بارے میں ہو کہ آپ نے جب نماز ادا فرمائی تو کبھی رکو فرمایا مثلا جب آپ نے راج کشور ادا کی طویل کو فرمایا یہ عمل کی روایت ہے یہ حدیث بھی ہے خبر بھی ہے حدیث اور خبر قریب قریب مترادف الفاظ ہیں اور ایک ہی معنی میں استعمال خدا